بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم

وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما آمین یا رب العالمین سورة البقرہ آیت نمبر چالیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا لقب ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد سے جو نسل چلی انہی کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد میں سے ہیں سوائے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو بہت ساری نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پہ کی ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء رسول بھیجے کتابیں نازل کی پھر اون سے اور اس کے لشکر سے ان کو نجات دلائی زمین میں بادشاہت عطا کی پتھروں سے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے کھانے پینے کے لیے پکا پکا پکا پکایا کھانا اتارا اور بھی بہت سارے انعامات تھے بنی اسرائیل پہ لیکن جتنے انعامات اللہ رب العزت نے ان پہ کیے تھے اتنے ہی یہ نہ شکرے تھے اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو و اوفو بھی اہدی میرے وعدے کو بھی پورا کرو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور تم میرے وعدے کو پورا کرو گے میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا جو جنت میں بیچنے کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ یا فرحبون اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا مجھ ہی سے ڈرنا وہ آمنو اور تم ایمان لاؤ بیما انزل تو اس پر جو میں نے نازل کی مصدقن تصدیق کرنے والی لما ان کتابوں کی معکم جو تمہارے پاس ہیں اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا قرآن لے کے آئے گا تو اس قرآن کی ماننا اس نبی کو ماننا وہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں وہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے ولا تکون اور نہ تم ہو جانا اولا کافرم بھی پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے تم پہلے کفر کرنے والے نہ بننا ولا تشترو اور نہ تم قیمت لو اور نہ تم بیچنا بھی آیاتی میری آیتوں کو سمنن کلیلہ تھوڑی قیمت میں یا فتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا میری آیتوں کا غلط مطلب بتا کے حکمران اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ان کی مرضی کے مطابق میری آیات کی تشریح کر کے غلط مطلب بتا کے ان سے پیسے وصول نہ کرنا و عیا یا فتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا اچھا قرآن پہ اجرت لینا اس بارے میں دو قسم کی احادیث آتی ہیں بعض میں قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کی اجرت سے سختی سے منع فرمایا گیا اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہوتا ہے بھیک کے لیے قرآن کو استعمال کرنا یہ چونکہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے اس لیے یہ حرام ہے لیکن دوسری روایات میں اس کا جواز ثابت ہے بہرحال قرآن مجید کی تعلیم مسلمان معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے تمام ایسے لوگ جو قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے وقت نکال کر قرآن مجید کی تعلیم دے اور یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں اور حکومت کو ادارے کو چاہیے کہ وہ ان کا مناسب وظیفہ مقرر کرے تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری آیتوں کو کم قیمت میں نہ بیچنا و فتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا ولا تلبس طلب صلیحق کا بالباطل اور نہ تم ملانا حق کو باطل کے ساتھ و تک تم الحق کا اور نہ تم چھپانا حق کو ان تم تعلم حالانکہ کہ تم جانتے ہو تمہارے پاس سب موجود تھا حق کیا ہے سچ کیا ہے غلط کیا ہے باطل کیا ہے جھوٹ کیا ہے تم جانتے ہو نبی حق ہے کتاب حق ہے اس کے باوجود تم نے میری بات کو مانا ہی نہیں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا نا تم نے ملا دیا نا میں نے وعدہ کیا تھا وتک تک تم الحق کا تم حق کو چھپاؤ گے نہیں تم جانتے تھے کہ تم حق کو چھپا رہے ہو وہ عقیم الصلاطہ اور نماز قائم کرنا و آت الزکاتہ اور زکوٰۃ ادا کرنا ورکا رکو کرو راکرین رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اگرچہ یہ چیزیں ہم پہ بھی فرض ہیں لیکن یہاں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے پھر اللہ رب العزت نے ایک بہت بہت اہم بات فرمائی فرمایا عطا امرون الناسا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بلبری نیکی کا وطن سونا اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وہ ان تم تتلون الکتاب حالانکہ کہ تم پڑھتے ہو کتاب افلا تارکلون عقل کیوں نہیں رکھتے اللہ فرماتے ہیں خود تم نیک اعمال نہیں کرتے لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیک اعمال کریں تم پڑھتے ہو کتاب میں کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو حکم دینا خود عمل نہ کرنا ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا الذین آمنوا تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تمہارا خود کا عمل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتریاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدا چکی کے گرد گھومتا ہے دوزگی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں تمہارا کیا حال ہے کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے ہمیں برائیوں سے نہیں روکتے تھے وہ شخص جواب دے گا دراصل میں تمہیں نیک کام کا حکم تو دیتا تھا لیکن وہ کام میں خود نہیں کرتا تھا میں تمہیں بری باتوں سے منع کرتا تھا لیکن خود میں وہی کام کرتا تھا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ لا ہوں منہ وسطین اور تم مدد مانگو مدد طلب کرو بے صبری صبر کے ساتھ وسلاتی اور نماز کے ساتھ اگر تم نے مدد مانگنی ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے نماز پڑھو اللہ کی مدد ملے گی اور صبر کرو ان دا صدمت جب پریشانی آئی مشکل آئی صبر تب کرو صبر تم تب کرو یہ نماز پڑھنا صبر کرنا و ان نہ کبھی بے شک یہ بہت بڑی ہے اللہ مگر الخواشین خوشو کرنے والوں پہ عارضی کرنے والوں پہ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے کہ پریشانی آ گئی ہے مدد چاہیے انسان صبر کرے اور نماز پڑھے یہ دو کام بہت بڑے ہیں یہ دو کام بہت بڑے ہیں لیکن جو اللہ کے بندے ہیں خوشو کرنے والے ہیں خضو کرنے والے ہیں ان پہ باری نہیں کون سے ہیں خوشو خضو کرنے والے اللہ دینہ وہ لوگ یز جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو بے شک وہ ملنے والے ہیں رب اپنے رب سے وہ انہ اور بے شک وہ الہی اسی اللہ کی طرف راج لوٹنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں نماز کی پابندی ویسے تو بہت مشکل ذمہ داری ہے مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اللہ کی ملاقات کا شوق ہو آخرت کا یقین ہو تو ان پہ یہ کام باری نہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین